اوزب اللہ امن شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming تقریباً جتنے بھی اسپیکٹس ہیں اسمبلی لینگویج پروگرامنگ کے لیس ہم نے ان کو کور کر لیا آج ذرا ہم ایک اسٹیپ آگے کی طرف جائیں گے یہ اسٹیپ جو ہے بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو شروع میں کچھ لیکچرز کے اندر انٹروڈیوس بھی کروایا تھا کہ یہ جو ایٹی ایٹی ایٹ کا آرکیٹیکچر ہے یہ بنیادی طور پہ سولہ بٹ کا ہے اور اس کے بعد جو ایڈوانس پروسیسرز ہیں ان کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ تھرٹی ٹو بٹ کا آرکیٹیکچر ہے آج ہم آج سے یعنی آن ورڈس ہم ذرا اس آرکیٹیکچر کے بارے میں جو کہ ایڈوانس پروسیسرز کا آرکیٹیکچر ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں کچھ ہم ڈسکشن کریں گے کہ اس آرکیٹیکچر اور اس آرکیٹیکچر کے درمیان کیا ریلیشن ہے ٹھیک ہے اور کس طریقے سے انٹرپریٹیشن جو ہیں مختلف چیزوں کی وہ تبدیل ہوتی ہیں بنیادی طور پر مطلب اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ ایسے ہے کہ جب I B M P C introduce ہوا تھا میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ بہت کوئکلی اس کے اوپر بہت زیادہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا گیا ڈیولپ ہوا اور ایک یعنی پوائنٹ ایسا آ گیا کہ جہاں پر سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہارڈ ویئر کی پاور سے ایکسیڈ کر گئی یعنی اب جو چیزیں بننے لگیں وہ اتنی زیادہ ایڈوانس تھیں کہ وہ اس پرٹیکولر اسٹرکچر کے اندر فٹ نہیں ہوتی تھی سولہ بٹ کے آپ کے پاس رجسٹرز تھے ٹھیک ہے آپ کو کیلکولیشن جو ہے آپ کی جیسے جیسے آپ ہارڈ یعنی سافٹ ویئر کو ایڈوانس کرتے جائیں ویسے ویسے زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتی جاتی ہے چیز کیلکولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے میموری ایکسیس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک اپنی جگہ پہ لمٹ آ گئی میموری سائز کے پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ اگر آپ اچھے پروگرامز بڑے پروگرامز لکھیں گے ایکسٹینسو پروگرامز لکھیں گے تو ان کا سائز بھی زیادہ ہوگا اور جب سائز زیادہ ہوگا تو اس کی میموری ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہوگی تو یہ تمام چیزیں مل کے کوئی ایک ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک ایک ہی کوئی بڑا ڈرائیونگ فیکٹر تھا ٹھیک ہے لیکن یہ تمام چیزیں مل کر کے ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب یہ پروسیسر جو ہے یہ اپنی پاورز کو تقریباً یعنی ایگزاسٹ کر کے اس کنڈیشن پہ آ کر کے ایک بہت یعنی شدید ضرورت اس چیز کی محسوس ہوتی اور ہوئی کہ اس آرکیٹیکچر کو ایکسپینڈ کیا جائے بڑا بنایا جائے اس کو بہتر کیا جائے میموری ایکسس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو بہتر کیا جائے آ, اپنے کیلکولیشن سائز اور اسپیڈ کے پوائنٹ آف ویو سے اور کچھ اسپیکٹس اور ٹھیک ہے جو کہ بنیادی طور پہ تعلق رکھتے ہیں ملٹی پروسیسنگ سے ایک سے زیادہ یوزرز اگر مشین کو استعمال کر رہے ہوں اس سے یا ایک ہی مشین کے اوپر ایک سے زیادہ پروگرامز چل رہے ہوں اس سے ٹھیک ہے نا تو یہ تمام ایسپیکٹس مل کر کے جو ہے ان کا یہ ڈیمانڈ پیدا ہوا کہ اس آرکیٹیکچر کو ایکسپینڈ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر جو ہے وہ ان پیرل ہے وہ یہ کہ آئی بی ایم پی سی کے انیشیل آرکیٹیکچر کے اوپر اتنا زیادہ سافٹ ویئر ڈیولپ ہو چکا تھا کہ کوئی بھی آرکیٹیکچر جو کہ اس سے ڈیویٹ کر کے بنایا بنایا جاتا جاتا ایسا کہ جس کے اندر یعنی اس سے علیحدہ ہوتا تو اس آرکیٹیکچر کی سروائیول کے چانسز بہت ہی کم تھے کیونکہ جہاں تک مجھے تھوڑا تھوڑا بہت اندازہ ہے یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو آپ ایک طرح سے گیس کہیے کوئی کیلکولیٹڈ چیز نہیں ہے کہ تقریباً کوئی دس سے بارہ ملین سافٹ ویئر پیکجز جو ہیں وہ اویلیبل تھے آئی بی ایم پی سی کے اوپر جبکہ ایٹی ایٹی ایٹ کے ہی آرکیٹیکچر کے اوپر اس رینج میں یہ سافٹ ویئر کی لائن جو ہے وہ داخل ہو چکی تھی تو کوئی بھی نیا آرکیٹیکچر جو ہے اگر اس کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک بہت بڑا یوزر بیس بہت بڑا سافٹ ویئر بیس جو ہے وہ ابسولیٹ ہو جاتا اور اس آرکیٹیکچر کا سکسیس کا فیکٹر جو ہے وہ تقریباً بہت ہی کم رہ جاتا تو جو اس کا بیسک ڈیویلپر ہے انٹل اس نے اس کے ڈیزائن کو ایکسٹینڈ کیا لیکن اس طریقے سے اس کے ڈیزائن کو ایکسٹینڈ کیا کہ یہ جو بیسک موڈ ہے اس کا ٹھیک ہے ایٹی ایٹی ایٹ کا جس کے اوپر جیسے میں نے کو بتایا کہ پورا سافٹ ویئر اور یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اوپر بنی ہوئی تھی اور اس کو اب چھوڑا نہیں جا سکتا تھا وہ بھی بیچ میں موجود رہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایکسٹینڈیڈ کیپبلٹیز بھی ایڈ ہو جائیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈاؤن ورڈ کمپیٹیبل ٹھیک ہے نا یعنی جو اس سے پہلے آئے ہیں پروسیسرز ان کا سافٹ ویئر بھی ایگزیکیوٹ کرنے کے قابل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ پاورفل زیادہ زیادہ زیادہ تیز اسٹرکچرس کو بھی سپورٹ کرنے کے قابل ٹھیک ہے تو اس کا پہلا اسٹیپ جو انہوں نے لیا وہ 286 eighty six processor eighty eighty eight کے بعد اگر ہم کنٹرولرز والی سائٹ کو چھوڑ دیں جو eight zero one eight six اور ایٹ زیرو ون ایٹ وغیرہ ہے ان کو اگر ہم چھوڑ دیں تو جنرل پروسیسر آرکیٹیکچر میں جو ایٹی ایٹی ایٹ کے بعد دوسرا اسٹیپ انٹل کا ہے وہ ٹو ایٹی سکس ہے 286 میں انہوں نے ایک تو میموری کی ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ ون میگا بائٹ سے بڑھا دی ٹھیک ہے دوسرے انہوں نے اس کے اندر ہے وہ سائز کے اعتبار سے اسی طرح سولہ بٹ کا ہی پروسیس رہے لیکن اس کے اندر ایک تو زیادہ میموری ایکسس کرنے کی گنجائش ہے دوسرے اس کے اندر ایک خاص چیز جو ہے وہ یہ کہ اس کے اندر ایک پروٹیکشن آرکیٹیکچر ہے یہ جو 286 کا آرکیٹیکچر ہے نا یہ بڑا شارٹ لیوڈ آرکیٹیکچر ہے یہ کچھ زیادہ دیر نہیں زندہ رہا اس کو ٹیکنیکلی بھی یعنی جو لوگوں کے ریویوز ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو برین ڈیمیجڈ پروسیسر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ درمیان میں ہی تھا نہ پکی طرح سے وہ پروٹیکٹڈ سائٹ پر پوری طرح گیا اور نہ سائز کی ایکسٹینشن اس کے اندر تھی تو ایک اسٹاپ گیپ ٹائپ چیز تھی ٹرانزیٹری ٹائپ چیز تھی زیادہ دیر تک یہ آرکیٹیکچر رہا نہیں اور اس کے بعد جو اصل آرکیٹیکچر جو انٹل نے انٹروڈیوس کیا اس کو ہم یعنی I three eighty six architecture جو کہتے ہیں یہ وہ آرکیٹیکچر ہے جس کے اوپر کے انٹل کے اس کے بعد کے جتنے پروسیسرز ہیں وہ کور آرکیٹیکچر جو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے ایکسپینشنس کافی زیادہ ہیں ٹھیک ہے نا اور کافی چیزیں جو ہیں وہ اس کے بعد تبدیل ہو گئی ہیں لیکن کور آرکیٹیکچر اور اپنے رولز کے حساب سے یہ I three eighty six architecture جو ہے یہ اس کے بعد پریویلنٹ رہا سو مچ سو کہ ٹو ایٹی سکس جو ہے وہ اس کے اندر ہم ایک موڈ سے یعنی جو اس کا کمپیٹیبلٹی موڈ جسے ہم کہہ لیں یا جنرل اس کے اندر جو اسٹینڈرڈ وے ہے اس کے اندر اس کو ریئل موڈ کہا جاتا ہے جس کے اندر کے پروسیسر جو ہے وہ اپنی پوری کیپیبلٹیز کو شو نہیں کرتا ایک فاسٹر ایٹی ایٹی ایٹ کے طور پر بہیو کرتا ہے ٹھیک ہے اس سے اس کے پروٹیکٹڈ موڈ میں یعنی جو اس کا ایکسپینڈیڈ ویو ہے اس موڈ میں جانے کا تو راستہ تھا آنے کا راستہ نہیں تھا ٹھیک ہے واپس نہیں آ سکتے تھے آپ اگر آپ ریئل موڈ سے پروٹیکٹڈ موڈ میں چلے جائیں تو پھر پروٹیکٹڈ موڈ سے واپس آنے کا کوئی لیگل پروسیسر کے اندر کوئی لیگل وے نہیں تھا اس کو ہارڈ ویئر ریسٹ درکار ہوتی تھی وہاں سے واپس آنے کے لیے تو اس کے کئی وے آؤٹس بھی لوگوں نے بنائے لیکن فی الحال ہمارے ڈسکشن کا یہ موضوع نہیں ہے کیونکہ ہم اسے دیکھیں گے بھی نہیں جو 386 کا آرکیٹیکچر انہوں نے انٹروڈیوس کیا یہ that is thirty two bit architecture جیسے ابھی آپ نے پیچھے دیکھا ہے ہم جو رجسٹر استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں A X B X C X D X ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے سولہ بٹ کے رجسٹرز ہیں جو تھری ایٹی سکس میں اس کے اکویلنٹ رجسٹر موجود ہیں وہ بتیس بٹ کے تھرٹی ٹو بٹ کے رجسٹرز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر کافی کچھ ہوا اس کی جو میموری کیپیبلٹی ایڈریسنگ کیپیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھا بڑھا دی گئی ٹھیک ہے یعنی جو 386 کا آرکیٹیکچر ہے یہ بیسیکلی چار جگا بائٹ چار جگا بائٹ میموری کو ایکسس کرنے کے قابل ہے یہ نارمل موڈ کے اندر اور اگر ذرا تھوڑا سا اس کو جو ورچوئل میموری کا موڈ کہتے ہیں اس کے اندر یہ اور بہت زیادہ جو اس کی ایڈریسنگ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو جاتی جو اصل اس کے اندر جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ جو ہمارا یہ 16 بٹ کا اسٹرکچر ہے اور جو ہمارا 32 بٹ کا اسٹرکچر ہے ٹھیک ہے یہ دونوں موجود ہیں پروسیسر کے اندر جب ہم اسے سوئچ آن کرتے ہیں پروسیسر کو تو یہ اپنے ریئل موڈ میں یعنی سولہ بٹ کے موڈ میں ہوتا ہے سکسٹین بٹ کے موڈ میں آپ کو بالکل آپ کو نہیں پتا لگے گا کہ یہ تھری ایٹی سکس ہے یا فور ایٹی سکس ہے یہ آپ کو صرف جو ہے ایسا لگے گا کہ جیسے ایک تیز ایٹی ایٹی ایٹ ہے یہ تقریباً ہر ریسپیکٹ میں اس موڈ کے اندر کمپیٹیبل ہوگا آپ کے ایٹی ایٹی ایٹ کے ساتھ اور بالکل اسی طریقے سے بہیو کرے گا وہی انوائرمنٹ یہ پرووائڈ کرے گا لہذا وہ جو ایک فیکٹر تھا کہ ہمارے پاس یہ اتنے سارے ملین کے حساب سے جو پیکجز پڑے ہوئے ہیں وہ ابسولیٹ ہو جائیں گے وہ ختم ہو جائیں گے وہ ایسپیکٹ جو ہے وہ اس طریقے سے انٹل نے کور کیا یوں سمجھیے کہ ایسے سمجھ لیجئے اس کو ایسا ہے نہیں لیکن آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے اس کے اندر انہوں نے ایک ایٹی ایٹی ایٹ بھی بند کر دیا ٹھیک ہے تاکہ جب وہ آن ہو تو اگر آپ آرام سے ڈاس کے اپنے جو نارمل پروگرامز ہیں ان کو اگر آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو استعمال کریں اس میں کوئی آپ کو جو ہے فرق اس لحاظ سے محسوس نہیں ہوگا کہ یہ اس چیز کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے لیکن اگر آپ کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے اور آپ کوئی زیادہ پاورفل چیز بنانا چاہتے ہیں زیادہ پاورفل پروسیس پروسیسنگ پاور آپ کو زیادہ چاہیے آپ کو میموری زیادہ چاہیے آپ کو ایڈریسنگ کے اس میں یعنی جو ایڈریسنگ کی کیپیبلٹی ہے وہ زیادہ چاہیے پلس اگر آپ کو ایسا کام بھی چاہیے کہ جس میں کئی پروگرامز جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم چل رہے ہیں جیسے کہ ہم نے ملٹی ٹاسکنگ کی تھی تو اس کیس کے اندر وہ آپ کو ایک ایسا اسٹرکچر بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ جس اسٹرکچر کے اندر پروگرام ٹو پروگرام ایک پروٹیکشن جو ہے وہ اپلائی کی جا سکتی یعنی جب سافٹ ویئر ایگزیکیوٹ کر رہا ہو جب کنٹرول سافٹ ویئر کے پاس ہو تو اس کے گرد ایک دائرہ کھینچا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جس دائرے سے کہ ہم اگر اس دائرے کے اندر اس کو ریسٹرکٹ کر دیں کہ بھئی آپ اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو یہ چیز امپلیمنٹ ہو سکتی ہے اس I three eighty six architecture میں اور یہ بہت اہم چیز ہے اس کی پوری اہمیت جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے کورس کا موضوع نہیں ہے وہ آپریٹنگ سسٹمز کے کورس کا موضوع ہے تو وہاں پر آپ کو اس کے بارے میں ذرا اچھی طرح پتہ لگ جائے گا فی الحال آپ اس بات کو سمجھیے کہ ہم پروگرامز کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے دائرے سے باہر نہ نکلیں یعنی اگر دو پروگرام چل رہے ہیں اور ایک پروگرام جو ہے وہ دوسرے کا ڈیٹا جو ہے اس کو ایکسس کرنے کی کوشش کرے اسے خراب کر دے تو پھر یہ سسٹم جو ہے اس طریقے سے ایگزٹ نہیں کر سکتا تو ہارڈ ویئر لیول پہ کیونکہ یہ جب سافٹ ویئر کو کنٹرول ہم پاس کر دیتے ہیں پھر کنٹرول ہمارے پاس رہتا نہیں ہے تو ضروری ہے کہ یہ پروٹیکشن جو ہے یہ ہارڈ ویئر لیول کے اوپر اس کے اپلائی کی جائے تاکہ جب وہ خود کنٹرول جب اس کے پاس ہو اور وہ اپنے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو ہارڈ ویئر اسے پکڑ لے تو یہ اس اس کے کے اندر یہ کیپیبلٹی بھی ڈالی گئی اب جو ایک اور چیز یہاں پر ہے کہ ظاہر ہے جب آپ آرکیٹیکچر کو ایکسپینڈ کرتے ہیں جب آپ اس کی کیپیبلٹیز کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو اتنا سیملیس یہ کام رہتا نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ وہی ایکس آپ کے پاس وہاں بھی ہو اور وہی جو بی ایکس ہے وہاں بھی ہو اور وہ کام بھی ویسے ہی کر رہے ہوں جب آپ اس کو سوئچ کر دیں موڈ کو لے جائیں دوسری طرف ٹھیک ہے ریئل موڈ کے اندر تو ٹھیک ہے آپ کو اے ایکس اویلیبل ہے بی ایکس اویلیبل ہے آپ کا کوڈ سیگمنٹ رجسٹر آپ کا ڈیٹا سیگمنٹ رجسٹر آپ کا اسٹیک سیگمنٹ رجسٹر یہ تمام رجسٹر جو ہیں یہ بالکل شریفانہ طریقے سے بہیو کر رہے ہیں لیکن جب آپ پروٹیکٹڈ موڈ میں جاتے ہیں تو جب پروٹیکٹڈ موڈ میں آپ گئے تو دیکھیں دنیا ہی بالکل آپ کی تبدیل ہوگی ٹھیک ہے ایک تو آپ سولہ بٹ کے موڈ سے نکل کر کے بتیس بٹ کے موڈ میں آ گئے دوسرے وہ تمام کھیل بھی اس کے اوپر آ گئے کہ اچھا جی اب پروٹیکشن بھی ہے تیسرے میموری آپ کو چار جیگا بائٹ مل گئی تو یہ جو سولہ سولہ بٹ کے یہ چھوٹے چھوٹے سے رجسٹر ان سے تو آپ چار میگا بائٹ یہ چار جیگا بائٹ میموری ایکسس نہیں کر سکتے تو ایک لاجیکل جو اس کا وے ہے وہ یہ کہ ان ان تمام چیزوں کے ان تمام اسٹرک یعنی آرکیٹیکچرل فیچرز کے انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ان دونوں موڈز کے اندر جب تک کہ فرق نہیں ہوں گے جب تک کہ تبدیل نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ کیپیبلٹی جو ہے جو آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے پروسیسر کے اندر آپ اس کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہیں گے اب آج کی جو زیادہ تر ڈسکشن ہے نا وہ اس چیز تک ہماری محدود رہے گی کہ جب ہم اس کو پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر لے جاتے ہیں یعنی یوں سمجھیے کہ میں سپوز کر رہا ہوں کہ آپ اسے پروٹیکٹڈ موڈ میں لے گئے پروٹیکٹڈ موڈ میں اسے لے جانا یہ مشکل بات نہیں ہے اس کو کوئی کھینچ کے رستے باندھ کر کے لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے ایک بٹ ہے وہ آن کر دیں یہ پروٹیکٹڈ موڈ میں چلا جائے ٹھیک ہے نا لیکن اس موڈ میں جانا بہت آسان ہے اس موڈ میں رہنا تھوڑا سا مشکل ہے اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے اسٹیپ کے اوپر جو ہمارے پسندیدہ رجسٹرز جو ہمارے تھے A X B X C X D X S I D I سارے یہ جتنے بھی میں نے آپ کو بتایا جنرل رجسٹرز پوائنٹر رجسٹرز ٹھیک ہے یعنی I P B P S P S I D I E X X B X C X D X یہ سارے کے سارے رجسٹرز جو ہیں یہ اب ہو گئے ای اے ایکس اور ای بی ایکس اور ای سی ایکس اور ای ڈی ایکس اور سب کے ساتھ ایک ای e لگا دی ٹھیک ہے یہ ای e لگانے سے جو ایک جو بڑی چینج ان کے اندر آئی ہے وہ یہ کہ ای e لگتے ہی یہ سولہ سے بتیس بٹ کے ہو گئے یعنی ایکسٹینڈیڈ رجسٹر یہ اب یہ اب بتیس بٹ کے ہیں ای اے ایکس جو ہے یہ اب سولہ بٹ کا نہیں ہے یہ بتیس بٹ کا ہے ٹھیک ہے ای بی ایکس جو ہے یہ اب سولہ بٹ کا نہیں ہے یہ بتیس بٹ کا ای بی ایکس اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اے ایکس بھی اویلیبل ہے وہاں پہ ٹھیک ہے نا یعنی یہی جو ای اے ایکس ہے اس کو اب جیسے میں نے آپ کو بالکل شروع میں جب میں آپ کو جنرل رجسٹر کے بارے میں بتا رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سولہ بٹ کا اے ایکس ہے اور اس کو کاٹ لیں بیچ میں سے تو یہ اے اے ایل ایل ہے ہے اور اور اور یہ ایچ ایچ بی بی ٹھیک ہے نا یہ بالکل اس طریقے سے آپ سلائس کر سکتے ہیں یہ ای اے ایکس ہے ٹھیک ہے بتیس بٹ کا اس کا جو لوور سکسٹین بٹ ہے یہ ابھی بھی اے ایکس ہے ٹھیک ہے نا اور اس اے ایکس کے اندر ابھی بھی آپ کے پاس اے ایل اور اے ایچ اویلیبل ہے یعنی آپ ان کو اس طریقے سے ایکسس کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ نارمل اپنے نارمل ریئل موڈ کے اندر اے ایل اور اے ایچ کو ایکسس کر رہے تھے اور اے ایکس کو ایکسس کر رہے تھے ٹھیک ہے نا جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ جس طرح اے ایکس نیچے آپ کو اویلیبل ہے ایز این انڈیویجل رجسٹر اس طرح جو ایکسٹینڈیڈ پارٹ اس کا ہے ای ایکس کا جو اوپر والا پارٹ ہے وہ آپ کو as an individual register available نہیں ہے ٹھیک ہے نا یعنی جب آپ ای ایکس استعمال کریں گے تو پورا بتیس بٹ کا رجسٹر استعمال ہوگا جب اے ایکس استعمال کریں گے تو لوور سولہ بٹ کا ہوگا ٹھیک ہے نا لیکن اپر سولہ بٹ جو ہے یہ جو یعنی اے ایکس یہ پہلی سولہ بٹس کے اندر ایکس ہے اور اس سے اپر سولہ بٹس ہیں جو اسے ایکسٹینڈ کر رہی ہیں بتیس بٹ کا بنا رہی ہیں تو یہ جو اپر سولہ ہے اس کے لیے کوئی نام نہیں ہے لہذا یہ ایکسیسیبل نہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر مجھے صرف ای اے ایکس کے اوپر والے سولہ بٹ جو ہے ان کے اندر کوئی ڈیٹا ڈالنا ہو تو مجھے کوئی طریقہ اس کا اختیار کرنا پڑے گا وہ ایسا رجسٹر نہیں ہے وہ ایسا پارٹ نہیں ہے جس پارٹ کا کوئی نام ہو تو انڈیویجلی ایکسیسیبل نہیں ویسے تو ٹھیک ہے کہ میں اگر لوڈ کروں ای e ایکس کو ٹھیک ہے ای e ایکس کو میں اس میں زیرو لکھوں تو وہ پورا بتیس بٹ کا رجسٹر زیرو ہو جائے گا ای اے ایکس میں کوئی بتیس بٹ کا نمبر ڈالوں گا تو وہ بتیس بٹ کا نمبر پورا کا پورا ای e ایکس میں جائے گا لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ اس کا اپر ایکسٹینڈیڈ پارٹ جو ہے اس کو انڈیویجلی علیحدہ سے جیسے کہ میں اے ایکس کے یہ دو پارٹ علیحدہ علیحدہ استعمال کر رہا تھا ایل اور ایچ اس طریقے سے یہ اپر ایکسٹینڈیڈ پارٹ کو انڈیویجلی الگ سے استعمال کر سکوں تو یہ کیپیبلٹی میرے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ ایکسٹینڈیڈ پارٹ کا کوئی نام نہیں ہے اس کو میں ایڈریس نہیں کر سکتا انڈیویجلی اکیلے اگر مجھے صرف اس میں کوئی ڈیٹا ڈالنا ہو تو اس کے لیے مجھے کوئی الگوریتمک میتھڈ استعمال کرنا پڑے گا کوئی وے آؤٹ نکالنا پڑے گا تب جا کر کے میں اس کے اندر ڈیٹا ڈال سکوں گا اور اس کا سمپل طریقہ جو ہوتا ہے جو جنرلی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہ ایکس میں لوڈ کرتے ہیں اور اس کو سولہ بٹ لیفٹ شفٹ کر دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ہائر جو رجسٹر ہے اس کے اندر پہنچ جاتا ایک تو یہ چیز ہے یہ کوئی اتنی مطلب میرے خیال میں تکلیف دہ چیز فی الحال نہیں ہے اس سے تھوڑی سی جو ذرا تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ کہ آپ کے جو ڈی آئی اور ایس آئی اور بی ایکس اور بی پی ٹھیک ہے اور آپ کا آئی پی یہ وہ رجسٹرز کہ جو میموری ایکسس کرتے تھے جو میموری کا ایڈریس کنٹین کرتے تھے وہ بھی بتیس بٹ کے ہو گئے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان کی جو ان کا جو ایڈریسنگ اسپین ہے وہ بڑھ کے چار جیگا بائٹ ہو گیا بتیس بٹ کا جو نمبر ہوتا ہے اس کے اندر آپ چار جیگا بائٹ ایڈریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کو یقین نہ آئے تو اس کو آپ ڈیسیمل میں کنورٹ کر کے دیکھیں یہ سارے یعنی آف سیٹ جو ہے آپ کا یہ تھرٹی ٹو بٹ کا آ گیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے جو سیگمنٹ رجسٹر وہ سولہ بٹ کے ہی رہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ میرا خیال ہے کہ سب خاصا مشکل پارٹ ہے یہ آپ کے پروٹیکٹڈ موڈ کا سمجھنے کے لیے ویسے تو آگے بڑے مشکل پارٹ آئیں گے کیونکہ یہ بالکل ایک نئی دنیا ہے لیکن یہ چیز جو ہے کہ سیگمنٹ رجسٹر جو ہے یہ اس کے یہ سولہ بٹ کا ہی ہے آف سیٹ رجسٹر آپ کا بتیس بٹ کا ہے تو اس کا ریلیشن کس طریقے سے قائم ہوتا ہے جب ہم پروٹیکٹڈ موڈ میں جاتے ہیں تو یہ جو ہمارا سی ایس ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں کوڈ سیگمنٹ ٹھیک ہے نا نارملی جو نام ہم نے اس کا آپ کو بتایا ہوا ہے غلط بیانی ہم نے بھی نہیں کی ٹھیک ہے نا لیکن جو جو ریئل موڈ کے اندر ہم اسے کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کوڈ سیگمنٹ رجسٹر ٹھیک ہے ڈیٹا سیگمنٹ رجسٹر اور extra segment register stack segment register جب ہم پروٹیکٹڈ موڈ میں جاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کوڈ سلیکٹر ڈیٹا سلیکٹر ٹھیک ہے یعنی سیگمنٹ جو ہے یہ سیگمنٹ رجسٹر جو ہے اب سیگمنٹ رجسٹر نہیں رہتے بلکہ سیگمنٹ سلیکٹر کہلاتے ہیں نام سے مطلب آپ جیسے وہ ہے نا کہ گلاب کو آپ جس نام سے بھی پکاریں گے گلاب ہی رہے گا لیکن یہاں پر یہ گلاب جو ہے یہ گلاب نہیں رہا ہے یہ کسی اور چیز میں کنورٹ ہو گیا اس کا لاجیکل انٹرپریٹیشن ہی چینج ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ اس طریقے سے کام نہیں کرے گا یہ کس طریقے سے کام کرے گا اس پہ ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا رول جو چینج ہوا ہے یہ یہ رول چینج ابھی بہت کچھ بتانے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ یہ اب کس طریقے سے کام کر رہا ہے ایک تو جو ہمارے چار سلیکٹرز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں code segment selector data segment stack segment اور ایکسٹرا سیگمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ دو اور آپ کو جیسے کہ ایکسٹرا سیگمنٹ آپ کو دیا گیا تھا ایکسٹرا ٹھیک ہے نا کہ اس کا کوئی ایسے ڈیفائنڈ فنکشن آپ کو نہیں بتایا گیا تھا سوائے اس کے کہ آپ نے کچھ اس کا استعمال اسٹرنگ انسٹرکشن کے اندر دیکھا تو وہ ایک طرح سے ایک سیگمنٹ دیا گیا جنرلی کہ اگر آپ چاہیں تو دو جگہ سے ڈیٹا کو ایکسس کر سکے یہ لمیٹیشن فیل کی گئی تھی پروگرامس کے اندر کافی زیادہ کہ یہ جو ہماری ونڈوز بنتی ہیں میموری میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کم ہے ہمارے پاس سلیکٹر یعنی یہ جو سیگمنٹ رجسٹر ہیں یہ کم ہے اور بعض جگہوں پہ یہ اچھی خاصی لمیٹیشن ہمارے اوپر پوز کر دیتے ہیں تو دو اور سلیکٹر آپ کو پروٹیکٹڈ موڈ میں اویلیبل ہوتے ہیں ایف ایس اور جی ایس تو اب ہمارے پاس جو جنرل پرپز سلیکٹرز ہیں جنرل پرپز سیگمنٹ رجسٹرز ہیں یعنی ای e ایس جیسے میں نے بتایا تھا کہ جنرل پرپز ہے تو اب تین جنرل پرپز ہمارے پاس سیگمنٹ رجسٹرز اویلیبل ہیں ای ایس ایف ایس اور جی ایس ٹھیک ہے یہ جو ایف اور جی ہے یہ سیکوینس میں ہی آیا ہوا ہے اس کے کوئی خاص معنی نہیں ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ بھئی آپ کو اویلیبل ہے آپ مرضی آپ اس کو استعمال کر لیں کوئی اسپیسیفک اپلیکیشن اس کی نہیں ہے یہ صرف آپ کو جنرلی استعمال کے دیے کے لیے دیے گئے ہیں ای کے بعد ایف آتا ہے اور ایف کے بعد جی آتا ہے اسی طریقے سے یہ لیٹرز بھی اس کے ساتھ لگا دیے گئے ایک تو یہ چیز گئی یعنی اب ہمارے پاس ذرا زیادہ بڑا سیٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ای آئی پی آئی پی جو ہے انسٹرکشن پوائنٹر وہ اب ای آئی پی ہو گیا وہ بتیس بٹ کا ہو گیا ٹھیک ہے فل جو آپ کے پاس میموری اویلیبل ہے یعنی اب وہ والی لمیٹیشن بھی ذرا تھوڑی سی ہل رہی ہے اپنی جگہ سے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سکسٹی فور کے کی کوڈ ونڈو اور سکسٹی فور کے کا ڈیٹا ونڈو یہ ہم بناتے ہیں ریئل موڈ میں اب ای آئی پی بتیس بٹ کا ہے ٹوٹل ایڈریسبلٹی بھی سسٹم کی جو ہے وہ اس وقت چار جیگا بائٹ ہے اور یہ ای آئی پی پوری کی پوری میموری اوپر سے لے کے نیچے تک پوری میموری کو ایکسس کرنے کے قابل ہے ایک ہی گو میں ٹھیک ہے اس میں اگر آپ چاہیں تو خیر اس کا ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ سب سب سلیکٹر جو ہیں ان کو زیرو کے بیس کے اوپر پوائنٹ کریں اور آپ سلیکٹرز کو اس کے بعد بھول جائیں پوری میموری جو ہے وہ آپ کو ایک لینئر ایرے کے طور پہ ایکسیسیبل ہوگی جیسے میں نے آپ کو بالکل شروع کے لیکچرز میں بتایا تھا کہ ایک لینئر ایڈریسنگ موڈ ہوتا ہے جس کے اندر یہ کھیل نہیں ہوتا جو سیگمنٹ والا چکر ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح کا آپ کو انوائرمنٹ اس کے اندر مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک بڑا پسندیدہ رجسٹر تھا فلیگز کا ٹھیک ہے وہ بھی ایکسٹینڈ ہو گئے وہ بھی ای فلیگز ہو گئے ٹھیک ہے سارے ہی جو ہیں وہ ان سب سب کے ساتھ یہ تھے جو ہے وہ ہو گیا وہ بتیس بٹ کا ہے وہ ایکسٹینڈ کیا گیا کیونکہ جب ہم پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر جاتے ہیں تو پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر نہ صرف یہ کہ وہ فلیگ جو ہمارے کیری ہیں ہمارے آگزلری کیری اور یہ وہ تمام چیزیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سسٹم اسٹیٹ چونکہ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ پروگرام اسٹیٹس ورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے پروسیسر اسٹیٹس ورڈ ہے پروگرام اسٹیٹس ورڈ کہہ لیں پروسیسر اسٹیٹس ورڈ کہہ لیں ایز سچ وہ پروسیسر کی اسٹیٹ جو ہے وہ کونسائز فارم میں اس کے اندر ہوتی ہے تو پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر کچھ اور بہت ساری اسٹیٹس ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ بھی فلیگ رجسٹر کے اندر موجود ہوں کچھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے وہاں پر بھی کافی کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کے سائز کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا گیا اور وہ بتیس بٹ کا ہو گیا اس میں سے کئی استعمال نہیں ہوتی کئی ریزرو ہیں لیکن بہت ساری جو ہیں وہ ایڈڈ فنکشنالٹیز ایڈڈ فلیگز جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ ہو گئے اس کا جو سب سے سمجھ لیں جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا بھی ہے کہ سب سے تکلیف دہ اور سب سے جو مشکل ایسپیکٹ ہے وہ یہ سمجھنا کہ جو سیگمنٹ ہے اس کے ساتھ کیا گزری ہے جب ہم نے یہ باؤنڈری کراس کی ہے ریئل موڈ سے پروٹیکٹڈ موڈ میں جب ہم آئے ہیں تو جو میجر چینج سب سے بڑی ہوتی ہے وہ یہ کہ سیگمنٹ رجسٹرس کی معنی بدل ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ بڑی میجر چینج ہے کیونکہ اس کی وجہ سے خاصا کچھ آگے ملتا ہے ہمیں اور خاصا کچھ ہمیں ضائع کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ترجمہ ہی اس کا تبدیل ہو جاتا ہے اس لفظ کا ترجمہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے تو اس سے خاصے مسائل پڑتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس باؤنڈری کو کراس کرنے کے بعد یہ بنتی ہے کہ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب وہ سیگمنٹ رجسٹر نہیں رہتے اب وہ سیگمنٹ سلیکٹر ہو جاتے ہیں ذرا پہلے کا رول دیکھیں کہ کیا تھا ان کا پہلے کا رول یہ تھا کہ جو سیگمنٹ رجسٹر ہے سیگمنٹ رجسٹر کے اندر جو بھی نمبر پڑا ہوا ہے اس کو ہم چار دفعہ شفٹ لیفٹ کرتے ہیں یعنی سولہ سے ضرب دیں اور اس کے اندر ہم آف سیٹ ایڈ کریں تو یہ جو میتھمیٹکس ہے جو بیس بٹ کا ایک نمبر جنریٹ کرے گی یہ نمبر ہوگا جو کہ بنیادی طور پہ فزیکل میموری میں اس پرٹیکولر لاجیکل ایڈریس کے اکویلنٹ فزیکل ایڈریس بنے گا یہ جو ہمارا پوائنٹر بنا ہے بتیس بٹ کا سولہ بٹ کا سیگمنٹ اور سولہ بٹ کا آفسٹ اس میتھمیٹکس سے جوڑنے کے ذریعے اس میتھمیٹکس کے نتیجے میں ایک بیس بٹ کا نمبر جنریٹ ہوگا جو کہ فزیکل میموری کا ایڈریس ہوگا اس بائٹ کا اس ایڈریس کا جو جو اس لاجیکل ایڈریس کے ذریعے پوائنٹ ہو رہا ہے یہ جو چیز ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک لینئر میپنگ ہے لینئر میپنگ سے میری مراد کیا ہے لینئر میپنگ سے میری مراد ون ٹو ون میپنگ نہیں ہے بلکہ لینئر میپنگ سے میری مراد ہے کہ ہمارا جو لاجیکل ایڈریس ہے اور ہمارا جو فزیکل ایڈریس ہے ان دونوں کے درمیان ایک میتھمیٹیکل ریلیشن شپ ہے میتھمیٹیکل ریلیشن جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ سیگمنٹ اور آف سیٹ کے ذریعے فزیکل میموری کا ایڈریس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ سیگمنٹ رجسٹر میں جو بھی ویلو پڑی ہوئی ہے اسے آپ سولہ سے ضرب دیں اور اس کے اندر آپ ایڈ کر دیں جو آف سیٹ ہے تو آپ کو ایک بیس بٹ کا نمبر ملے گا جو کہ بنیادی طور پر اس کے جو اس کا جو فزیکل میموری ہے یعنی اس لاجیکل میموری کی کورسپونڈنگ جو فزیکل میموری ہے وہ اس کا ایڈریس ہوگا اور یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ کانسٹنٹ ہے یہ ریلیشن شپ کسی بھی کیس میں چینج نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ فارمولا کسی بھی کیس میں چینج نہیں ہوتا اس کی وجہ سے یعنی یہ جو ایک لینئر میپنگ ہے اس لینئر میپنگ کی وجہ سے کئی ایشوز کھڑے ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر ایشوز آپ کے پروٹیکشن کے ایشوز ہیں جو بنیادی طور پہ آپ کے ایکسیسیبلٹی کے ایشوز ہیں اس طرح کے کئی ایشوز کریٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ ذرا آگے آ جاؤں تو پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں ابھی شاید اس کو آپ کو اتنی آسانی سے سمجھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا یہ کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ اب ہم کیا چاہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پروٹیکشن ہے اس کے اندر یہ پروٹیکشن ایک بہت بڑا یعنی ایسپیکٹ ہے اس پروسیسر کا تو اس کو تھوڑا سا جتنا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر میں آپ کو ٹچ بتا دوں تو اتنا زیادہ یعنی برا نہیں ہوگا پروٹیکشن ہم کس کو کہتے ہیں پروٹیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پروگرام کو یعنی بہت ریڈیومینٹری اور جس کو لے مین ٹرم کی اگر میں بات کروں یعنی آپ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے لے مین ٹرم تو اگر پروگرام کو ایک اماؤنٹ آف میموری میں نے دے دی ہے ٹھیک ہے کہ اس کو میں نے یہ کہا ہے کہ اچھا تمہیں میں یہ اتنے کلو بائٹ میموری میں تمہیں دے رہا ہوں تمہارے لیے یہ اتنے کلو بائٹ ہے اگر تمہارے لیے یہ اتنے کلو بائٹ ہے تو اب اس سے ایک بائٹ بھی تم آگے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے نا ایک بائٹ بھی آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے یہ امپوز کرنا پڑے گا یہ پروٹیکشن کا ایک بنیادی وہ ہے کہ بھائی اتنی میموری جتنی میموری دی ہے اس سے ایک بائٹ بھی آگے جائیں گے تو آپ کو روک دیا جائے گا آپ کو پکڑ لیا جائے گا ٹھیک ہے نا یہ یعنی آپ کے اوپر اب ایک کانسٹیبل ایک ایک چیک جو ہے وہ آپ کے اوپر لگا دیا گیا ہے جتنی میموری آپ مانگیں گے ہم اتنی میموری آپ کو دے دیں گے لیکن جتنی آپ لیں گے میموری اس سے زیادہ اگر آپ ایکسس کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم آپ کو پکڑ لیں گے نارملی ابھی تک جو پروگرامز ہم لکھتے چلے آ رہے ہیں اس میں تو ہم تقریباً ہم نے میموری میں گنڈا گردی مچائی ہوئی تھی نا کہ جدھر جی چاہا جس میموری کو چاہا ہم نے ایکسس کر لیا جس میموری کو جہاں سے پڑھنا چاہا پڑھ لیا جس پورٹ کو پڑھنا چاہا پڑھ لیا جس انٹرپٹ کو ہک کرنا چاہا کر لیا ٹھیک ہے نا لیکن اگر کسی بھی مہذب انوائرمنٹ کے اندر ہم کام کر رہے ہوں جس کے اندر کے پیسفل کو ایگزسٹنس ہو مختلف پروگرامز کے درمیان تو یہ گنڈا گردی ہماری جو ہے وہاں نہیں چلے گی لیکن یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ جنرلی اگر کھلا چھوڑ دیا جائے چیزوں کو تو شرافت ایگزٹ نہیں کرتی جب تک کہ قانون سے اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے تو اس کو قانون سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ جو آپ کی ایکسیسبلٹی ہے میموری کی اس کو اس کے اندر کوئی ایسا میکینزم ایڈ کیا جاتا کہ جس میکینزم کے ذریعے یہ چیک کرنا کہ جناب آپ نے اتنی میموری مانگی تھی آپ کو اتنی میموری دی گئی تھی آپ اس سے باہر نکل گئے ٹھیک ہے نا یعنی ایک لمٹ کا حساب رہنا کہ بھائی یہ جو آپ کو سیگمنٹ دیا گیا ہے یہ جو سلیکٹر دیا گیا ہے یہاں سے اس سلیکٹر سے آپ کو جو ہے وہ سو کلو بائٹ میموری دی گئی ہے آپ سو kilobyte plus one byte آپ نہیں استعمال کر سکتے تو ایک لمٹ چیک جو ہے اس کو ایڈ کرنا ضروری تھا اچھا دوسری چیز بھی وہی جو کہ شروع میں ہم نے دیکھا تھا وہ تقریباً ویسے ہی ہمارا چلا آ رہا ہے کہ سیگمنٹ رجسٹر جو ویلیو کنٹین کرتا ہے ابھی میں رجسٹر کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے سلیکٹر کی بات نہیں کر رہا رجسٹر جو ویلیو کنٹین کرتا ہے وہ بنیادی طور پر اس سیگمنٹ کا فزیکل میموری میں بیس ایڈریس ہوتا ہے اور اس بیس ایڈریس کو چاہوں تو سلائیڈ کر سکتا ہوں چینج کر سکتا ہوں میموری میں اوپر نیچے جہاں چاہوں میں اسے رکھ دوں ٹھیک ہے نا تو یہ کیپیبلٹی بھی موجود ہونی چاہیے کہ جس جگہ پہ میں چاہوں میموری جہاں مجھے فری ہو وہاں پر میں وہ سیگمنٹ پوائنٹ کر دوں اور وہاں سے آگے میں اس کو میموری دے دوں پلس اس کے اوپر میں کچھ لمٹ بھی لگا دوں کہ بھائی اس سے زیادہ نہیں یہاں تک میں نے تمہیں میموری دی ہے اس سے آگے تم نہیں جا سکتے دوسرے پروگرام کو یہاں سے آنورڈ میموری دی ہے اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا ٹھیک ہے نا تو یہ جو مارکنگ پوائنٹس ہیں یہ جو فینسنگ ہے نا یہ جیسے فینس کرتے ہیں نا آپ باہر لگاتے ہیں یہ باہر لگانے کا عمل ہے کہ ہم میموری کے اوپر باہر لگا دیں کہ بھئی یہ آپ کے لمٹس ہیں ٹھیک ہے ان لمٹ سے باہر نہیں جانا آپ کو اسٹارٹ بھی بتا دیا کہ یہاں پہ آپ کا اسٹارٹ ہے آپ کو اینڈ بھی بتا دیا کہ یہاں پہ آپ کا اینڈ ہے ٹھیک ہے اس سے آپ ڈائیورٹ نہیں کر سکتے یہ بنیاد ہے آپ کی پروٹیکشن کی ٹھیک ہے اور یہ جب آپ اس کا ریلیٹڈ کورس جو ہے پڑھیں گے تو آپ اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیوں ضروری ہے لیکن فی الحال آپ ہماری بات پہ اعتبار کر لیجئے کہ یہ ضروری ہے اب ظاہر ہے کہ یہ جو سولہ بٹ کا آپ کے پاس نمبر ایک پڑا ہوا ہے یہ نمبر پوری طرح سے ان تمام چیزوں کو انکیپسولیٹ نہیں کر سکتا کیوں انکیپسولیٹ نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سیگمنٹ جو ہے یعنی سیگمنٹ بیس جو ہے اس سیگمنٹ بیس کو میں میموری میں کہیں بھی پلیس کرنے کے قابل مجھے ہونا چاہیے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا ایڈریس ہے آپ کا بتیس بٹ کا جو ایڈریس ہے تو بتیس بٹ کا ایڈریس جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے تاکہ آپ سیگمنٹ کو کہیں بھی چاہیں پلیس کر سکیں ایک تو یہ لمیٹیشن آئی پہلی اور دوسری لمیٹیشن یہ ہے کہ اب ایک ایڈیڈ ایک اور چیز اس کے ساتھ ہے جڑی ہوئی وہ یہ کہ آپ کے پاس لمٹ ڈیفائن کرنے کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے کہ آپ لمٹ جو ہے وہ بتا سکیں کہ بھئی اس جگہ سے آن ورڈس ٹھیک ہے آپ کتنا آگے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ آپ کو نمبر آف بٹس چاہیے کچھ چاہیے وہ کیا ہے وہ ہم دیکھ لیں گے وہ چاہیے جو کہ آپ کو بتائیں یا پروگرام کے اوپر وہ لمٹ امپوز کریں کہ اس لمٹ سے اوپر آپ نہیں جا سکتے ٹھیک ہے نا اب یہ چیز جو ہے یہ دو چیزیں یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ کوئی ایسا میکینزم اس کے ساتھ جوڑا جائے جس میکینزم کے اندر یہ کیپیبلٹی موجود ہو اس کے ساتھ ساتھ اس میکینزم کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہیں وہ یہ کہ یعنی یہاں پر تھوڑا سا ایک اس طرح کا کانسیپٹ ہے کہ ہم سیگمنٹ رجسٹر کا کنٹرول جو ہے وہ پروگرام کو دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ اس کو لوڈ کر سکے اس کو چینج کر سکے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا پیچھے سے فلاسفی جو چلی آ رہی ہے وہ اسی طرح کی چلی آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اگر یہ کیپیبلٹی میں اس میں دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا پھر تو یہ ساری تقریر کا مقصد ہی فوت ہو جائے ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ کیپیبلٹی موجود رہتے ہوئے ایک پروٹیکشن کو بھی اس کے اوپر مجھے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کا لازمی جو ایک یعنی ایک لاجیکل اینڈ اینڈ کے لیے بلکہ لاجیکل اسٹارٹ کہیے اس کو کہ اگر ایڈریسنگ کے میکینزم کو میں سیگمنٹ رجسٹر سے الگ نہیں کرتا جو ٹرو میکینزم ہے جو ٹرانسلیٹر ہے ایڈریس ٹرانسلیٹر دیکھیں نا سیگمنٹ جو تھا وہ وہ, وہ کیا فنکشن کیا کر رہا تھا ایڈریس ٹرانسلیٹر کا فنکشن کر رہا تھا کہ آف سیٹ کو کدھر لے کر کے جانا ہے ٹھیک ہے ایڈریس ٹرانسلیٹر کے میکینزم کو اگر میں سیگمنٹ سے الگ نہ کروں تو پروٹیکشن جو ہے وہ اپنی اہمیت کھو دے گی یعنی اس کے چینج کرنے کی کیپیبلٹی بھی میں اس کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ چینج کر سکے اسے اس اس کے ساتھ ساتھ میں کو یہ یہ بھی چاہتا ہوں کہ چینج کرے تو میری بتائے ہوئے باؤنڈس کے اندر کرے اسے ٹھیک ہے اس سے آگے پیچھے یہ تبدیل نہ کرے یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو رکھنے کے لیے جو ایک لاجیکل اسٹرکچر بنتا تھا وہ یہ بنتا تھا ایڈریسنگ کے میکینزم کو سیگمنٹ رجسٹر سے ہٹا لیا جائے ٹھیک ہے اسی وجہ سے اس کا نام تبدیل کیا ہے کہ اب یہ سیگمنٹ رجسٹر نہیں ہے بلکہ سیگمنٹ سلیکٹر ہے سلیکٹ کرتا ہے ایک سیگمنٹ ٹھیک ہے اب یہ جو سلیکشن ہے یہ سلیکشن بنیادی طور پہ کنٹرولڈ ہے ہمارے پروگرام سے جو ہمارا اوپر پروگرام چل رہا ہے جو آپریٹنگ سسٹم کہہ اس کو یا سپروائزر کہہ جو کہ اس پروٹیکشن کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس پروٹیکشن کو امپلیمنٹ کر رہا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہی تبدیلی وہ کر سکے اس کی مرضی کے آگے پیچھے وہ تبدیلی نہ کر سکے تو یہ میکینزم جو ہے اس کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کیا گیا کہ ایک ارے انہوں نے بنا لی یہ ارے کیا ہے یہ ارے بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیجیے یعنی کوئی ایسا غلط بھی نہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک اسٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اسٹرکٹ ہے اس اسٹرکٹ کی ارے ہے ٹھیک ہے نا وہ جو اسٹرکٹ ہے وہ اپنے اندر پوری انفارمیشن اس چیز کی رکھتا ہے ایک ارے بنی ہوئی ہے اسٹرکٹ کی ہر اسٹرکچر اس کے اندر جو ہے وہ یہ انفارمیشن کے پہلا اسٹرکچر پھر دوسرا اسٹرکچر جو ارے بنی ہے structure zero one two three four ٹھیک ہے نا یہ جو اسٹرکچر ہے یہ اسٹرکچر اس کے اندر انفارمیشن پڑی ہوئی ہے کہ بیس اس پرٹیکولر اسٹرکچر کا ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں یعنی ڈسکرپٹر ڈسکرائب کرنے والا ٹھیک ہے یہ اسٹرکچر جو ہے نا یہ ڈسکرائب کرنے والا ہے اب یہ ڈسکرائب کیا کرتا ہے یہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ اس انٹری کے لیے میموری میں بیس کہاں پر ہے اس انٹری کی لمٹ کہاں پر ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ دو چار چیزیں اور بھی ہیں جو ڈیٹیل ہم آپ سے بعد میں ڈسکس کریں گے موٹی چیز جو دو موٹی چیزیں اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گی موٹی سے مراد یہ کہ جو سب سے زیادہ اسپیس اس کے اندر کنزیوم کر رہی ہیں وہ یہ کہ اس کا بیس کہاں پر ہے اس انٹری کے لیے یہ اس کا تعلق انٹری کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ابھی سیگمنٹ کی بات نہیں آ رہی اس کو ذرا پیچھے رکھتے ہیں اس انٹری کے لیے بیس کہاں ڈیفائن کیا گیا وہ بیس یہ اس انٹری میں موجود ہے اور انٹری کی لمٹ کیا ہے یہ بیس انٹری میں موجود ہے اس کے علاوہ اور کچھ ایڈڈ انفارمیشن ہے جو کہ فی الحال موضوع بحث نہیں ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ انٹری جو ہے یہ پورا اپنے آپ کو ڈسکرائب کر دیتی ہے کہ میں کیا ہوں ٹھیک ہے نا اپنا تعارف پورا اس کے اندر موجود ہے اب جو سلیکٹر ہے سلیکٹر رجسٹر کا کام کیا ہوتا ہے سلیکٹر رجسٹر ایک اس ارے میں سے ٹھیک ہے وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک اسٹرکٹ کی ارے ہم بنا دیں اس ارے میں سے ایک انٹری سلیکٹ کرتا ہے بس وہ جو اسٹرک یعنی وہ جو ارے ہے اس کا کنٹرول پروگرام کے پاس نہیں ہوتا یعنی وہ پروگرام اس میں یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے کچھ پروگرام جو ہے جو کہ باقی پروگراموں سے زیادہ معزز ہوتے ہیں ان کو تو ہم نے اس کا کنٹرول دیا ہے لیکن کچھ پروگرامز کو اس کا کنٹرول نہیں دیا یعنی اس میں باقاعدہ طبقات بنا سکتے ہیں ہم معزز پروگرامز کم معزز پروگرامز اور بالکل ہی غیر معزز پروگرامس ٹھیک ہے نا آپ سمجھ گئے ہوں گے غیر معزز پروگرام جو ہے وہ یوزر پروگرام ہوتے ہیں اور جو معزز ترین پروگرام ہوتے ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم کے پروگرامس ہوتے ہیں تو جو معزز پروگرامس ہیں ٹھیک ہے بلکہ معزز ترین پروگرام جو ہیں وہ تو اس ٹیبل کو چھیڑ سکتے ہیں اس ٹیبل کے اندر انٹری ڈال سکتے ہیں اس ٹیبل سے انٹری نکال سکتے ہیں لیکن جو غیر معزز پروگرام ہیں وہ اس میں سے انٹری سلیکٹ کر سکتے ہیں بس وہ نہ اس میں کوئی انٹری ڈال سکتے ہیں نہ اس میں سے کوئی انٹری نکال سکتے ہیں بلکہ ان کی نظر میں وہ چیز ایگزٹ ہی نہیں کرتی وہ اس اس اس کو کو کی ایکسس انہیں حاصل نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ طبقے کے دو طبقات کے درمیان ایک چیز آ گئی ہے یہ طبقہ جو ہے وہ اس کو سیٹ کر دیتا ہے کہ اچھا تمہیں میموری چاہیے تمہارے لیے ایک بنا دیا میں نے کیا بنا دیا ڈسکرپٹر بنایا ٹھیک ہے ایک ڈسکرپٹر بنا دیا جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں میموری کہاں دی گئی ٹھیک ہے اور تمہیں جو میموری دی گئی اس کا سائز اس کی لمٹ وہ سب کیا تھی ٹھیک ہے اور اس ڈسکرپٹ کا نمبر آپ کو پکڑا دیا کہ صاحب یہ نمبر ہے آپ کے ڈسکرپٹر کا آپ اسے اپنے سیگمنٹ رجسٹر میں لوڈ کر لیجیے ٹھیک ہے آپ نے وہ لوڈ کر لی اب جیسے ہی آپ نے وہ لوڈ کر لیا تو وہ ونڈو کھل گئی اس ڈسکرپٹر کے تھرو ٹھیک ہے اس کے اندر دوسری جو چیز دیکھنے والی ہے کہ یہ دو لیول کی انڈائریکشن آ گئی اس کے اندر ایک لیول ہے جس میں پروگرام اپنے آپ کو آزاد فیل کر رہا ہے کہ اپنے سیگمنٹ رجسٹر کو وہ لوڈ کر سکتا ہے اس کو سب کچھ کر سکتا ہے ٹھیک ہے مگر اس سیگمنٹ رجسٹر سے جو چیز ایکسس ہوگی اس سیگمنٹ رجسٹر سے جو کھڑکی کھلے گی وہ کھڑکی اور اس کھڑکی کا سائز اور اس کھڑکی کی پوزیشن وہ مرزز پروگرام کے کنٹرول میں ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے جیسے پہلے آپ نے دیکھا نا ہم نے کہا تھا کہ جی یہ سیگمنٹ رجسٹر کریں گے تو sixty four bit sixty four kilobyte جو ہے وہ اس کی لمٹ سیٹ ہے ٹھیک ہے یہ لمٹ چینج نہیں ہوتی تو ایک ونڈو فکس سائز کی کھل جاتی ہے جب آپ اپنے سیگمنٹ کو لوڈ کرتے ہیں یہاں آپ ریئل موڈ میں جہاں آپ سیگمنٹ لوڈ کرتے ہیں وہاں ونڈو کھل جاتی ہے یہاں ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں وہ ونڈو وہاں کھلے گی جہاں وہ موز پروگرام چاہتا ہے کیونکہ اس نے جو ڈسکرپشن دی ہے اس کی ایک ایرے کے اندر وہ ایک ڈسکرپشن دے دی ہے اور اس ڈسکرپشن کے مطابق تعین ہوگا کہ جو پروگرام بھی سلیکٹر کو استعمال کر رہا ہے اس کو کس میموری ایریا کے اندر ہمیں ویژن دینا ہے کس میموری ایریا میں اس کا لک جو ہے وہ کھولنا ہے ٹھیک ہے نا کتنا کھولنا ہے کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے یہ تمام چیزیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ایڈیشنل چیزیں جو کہ شاید اس لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی شاید آپ کے لیے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو وہ ہم جیسے جیسے آگے چلیں گے میں اس کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتا جاؤں گا وہ تمام چیزیں وہ تمام تعارفی کلمات جو کہ اس پرٹیکولر سیگمنٹ ڈسکرپٹر کے لیے درکار ہیں اس کی پوزیشن کو بتاتے ہیں اس کی فارمیشن کو بتاتے ہیں اس کی لمٹ کو بتاتے ہیں وہ تمام کے تمام ایک ارے کے اسٹرکچر میں پڑے ہوئے ہیں اور اس ارے کے جس اسٹرکچر میں وہ پڑے ہوئے ہیں یعنی انڈیکس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ارے آپ نے بنائی ہے تو اس کا انڈیکس یہ انڈیکس آپ ڈالتے ہیں سیگمنٹ سلیکٹر میں ٹھیک ہے سی ایس میں آپ انڈیکس ڈالتے ہیں اس ارے کی اس انٹری کا جس انٹری کو آپ ایکسس کر کے میموری کے اس پورشن کو آپ اپنے لیے کھولتے ہیں ٹھیک ہے ایکسیسیبل بناتے ہیں یہ جو ڈبل لیول ان ڈائریکشن ہے یہ خاصی فلیکسیبلٹی انٹروڈیوس کرتی ہے خاصی فلیکسیبلٹی اس کے اندر آتی ہے اس کی پاور مطلب آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ یہ یہ میموری کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا پاورفل اسٹرکچر ہے کہ جب یہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوا تھا اس وقت سے لے کر کے آج تک اس میں کوئی میجر چینج لانے کی ضرورت پیش نہیں آئی ٹھیک ہے یہ اسی طریقے سے ویلڈ ابھی بھی ہے اسی طریقے سے مور اور لیس یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل وہی چیز ہے مور اور لیس کچھ ایڈیشنز تھوڑی بہت ایڈیشنز کے ساتھ ابھی بھی وہی اسٹرکچر جو ہے وہ کام کر رہا ہے it is so flexible and so powerful یہ جو ایرے بنتی ہے ہماری ٹھیک ہے نا جس کے اندر کے یہ تعارفی تمام چیزیں پڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس یہ دو طرح کی ہیں ایک میں بھی آپ کو بتاتا ہوں دوسری پھر بتاؤں گا اس کو ہم کہتے ہیں گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل ٹھیک ہے global descriptor table G D T global descriptor table global descriptor table جو ہے وہ بنیادی طور پہ تمام جو آپ کے سلیکٹرز ہیں ان کے رول کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ سلیکٹر جو ہیں کون سا سلیکٹر یا کون سا نمبر اگر سلیکٹر میں پڑا ہوگا زیرو اگر پڑا ہوا ہے تو یہ زیرو کہاں جائے گا میموری میں کس جگہ پہ اب یہ بھی چیز ذہن میں رکھنا کہ اب سلیکٹر اور فزیکل میموری میں کوئی لینئر میتھمیٹیکل ریلیشن باقی نہیں رہا ٹھیک ہے یہ نان لینئر ریلیشن ہے یہ لک اپ ہے ٹھیک ہے نا جس طریقے سے کہ آپ ہم نے بھی کئی اپنے پروگرامز میں لک اپ کا فنکشن استعمال کیا ہے کہ لک یعنی اس کو میپ کر کے اٹھا لیا اس کا ایکویلنٹ اور آپ لوگ بھی کئی جگہوں پہ لک اپ استعمال کرتے ہیں یہ نام آپ لوگوں کو پتا ہوگا تو اب یہ لک اپ کا فنکشن جو ہے وہ اس کے اندر انٹروڈیوس ہوا ہے لک اپ کا فنکشن انہرنٹلی نان لینئر ہوتا ہے یہ تو تھوڑی سی ڈسکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ پروگرام میموری کو ایکسس کیسے کرے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات جو ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی جو کہہ رہا تھا کہ کچھ موزز پروگرام ہوتے ہیں کچھ غیر معزز پروگرام ہوتے ہیں کچھ بالکل ہی <laughs> جو ہیں وہ غیر معزز پروگرام ہوتے ہیں یہ جو حیرارکی ہے پروگرامز کے درمیان کہ معزز پروگرام کون ہے اور غیر معزز کون ہے اور معزز ترین کون ہے ٹھیک ہے یہ جو بائیفریکیشن ہے یہ بائیفریکیشن انٹل جو ہے وہ اس کا ایک خاص ٹرمنالوجی ایک خاص اسٹائل ہے اس کو ایکسپلین کرنے کا وہ یہ کہتا ہے کہ جی چار رنگز ہیں اس کے اندر رنگز آف پروٹیکشن یہ کہلاتی ہیں انٹل کی رنگز آف پروٹیکشن پروگرام جو ہے وہ کسی نہ کسی رنگ کو یعنی رنگ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کسی نہ کسی رنگ کو بلونگ کرتا ہے رنگ زیرو اس کے اندر سب سے زیادہ معزز رنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یوں سمجھیے کہ جو آپریٹنگ سسٹم کے ہائیلی پرویلیجڈ پروگرامس ہوتے ہیں نا یعنی ٹریڈیشنلی کہہ لیجئے کہ ان کو ہم رنگ زیرو میں ڈال دیتے ہیں جن کو کہ پوری میموری کی ایکسس حاصل ہو جہاں چاہیں جو چاہیں کر سکیں ٹھیک ہے میموری مینج کرنے والے پروگرامز اس طرح کے پروگرامز جو کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کو چھیڑ چھاڑ کر سکیں ٹھیک ہے وہ رنگ زیرو میں ہم نے ڈال دی اس کے بعد رنگ ون اس کے بعد رنگ ٹو اور اس کے بعد رنگ تھری رنگ زیرو سے نیچے جتنے رنگز ہیں یہ معزز ترین جو ہے وہ تو سارے کام کر سکتا ہے رنگ ون ٹو اور تھری یعنی ایک ذرا ایکسپلین کر دوں گا تو یہ ذرا اچھے طریقے سے بات سمجھ جائے گی ابھی فی الحال یہ سمجھیے کہ ون ٹو اور تھری کچھ نہیں کر سکتے اس وقت تک تا وقت ہے کہ رنگ زیرو ان کو اس کی اجازت نہ دے ٹھیک ہے نا ایک پہلی بات یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کی اجازت اس کو چاہیے ہوتی ہے اگر وہ کوئی کام کرنا چاہے ایک بات دوسری بات یہ کہ کچھ انسٹرکشن ایسی ہیں جیسے کہ یہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل ہوتا ہے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کہاں ہے کدھر ہے اس کی لوکیشن کو کنٹرول کرنا یہ رنگ زیرو ہی میں پاسبل ہے یہ کسی اور رنگ میں پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کی لوکیشن کو کنٹرول کر سکیں اس کو چینج شاید کیا جا سکتا ہو لیکن اس کی لوکیشن کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ رنگ زیرو کی ذمہ داری ہے اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ چینج اگر کیا جا سکتا ہو یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر رنگ زیرو اس چینج کی اجازت دے ٹھیک ہے یعنی اس کو آپ کو اس کی گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کی ایکسس آپ کو پرووائڈ کرے گا تب آپ اس کے اندر چینج کر سکتے یعنی آپ اب باؤنڈ ہیں کہ جو دائرہ آپ کے گرد کھینچ دیا گیا ہے آپ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے یہ اس کی گرافک ریپرزینٹیشن جو وہ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ایک چھوٹا رنگ ہے اس کے گرد ایک بڑا رنگ ہے اس کے گرد ایک بڑا رنگ ہے جو سب سے چھوٹا جو انٹرنل رنگ ہے وہ رنگ زیرو ہے ٹھیک ہے باہر سے اندر کی طرف ایکسس حاصل نہیں ہے اندر سے باہر کی طرف ساری ایکسس حاصل ہے ٹھیک ہے نا جو رنگ تھری ہے آپ کا یہ آپ پروٹیکشن لیول کے حساب سے سب سے چھوٹا ہے رنگ تھری رنگ ٹو کے جو اسٹرکچرز ہیں ان کو ایکسس نہیں کر سکتا اگر رنگ زیرو سے اجازت نہ دے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے رنگ ٹو رنگ ون کو ایکسس نہیں کر سکتا اگر رنگ زیرو اس کی اجازت نہ دے رنگ زیرو وہ وہ اجازت کا سیٹ ہے وہ پاور کی سیٹ ہے جس سے کہ ہر چیز ریڈیٹ ہوتی ہے اب اس پورے میکینزم کی جو امپلیمنٹیشن ہے نا یہ بہت سادہ ہے بہت سمپل یعنی جو بھی ہمارے اسٹرکچرز بنتے ہیں یہ جو سسٹم کے اسٹرکچرز بن رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سیگمنٹ سلیکٹر ہے اور یہ ڈسکرپٹر ہے ٹھیک ہے نا ان کے اندر دو بٹیں ہوتے ہیں صرف ٹھیک ہے ان دو بٹوں کے کمبینیشن سے یہ دو بٹ کا نمبر ہوتا ہے جو نمبر پڑا ہوتا ہے اب وہ دونوں بٹیں اگر زیرو ہوں گی تو یہ رنگ زیرو کا ہے ٹھیک ہے اگر زیرو ون ہوگا اس کے اندر تو رنگ ون کا زیرو یعنی ون زیرو ہوگا تو رنگ ٹو کا بس اسی کے ساتھ اور اس کے ساتھ کچھ قادون جو ہیں وہ ڈیفائن ہوئے ہوئے ہیں کہ کون سی چیز کسے ایکسس کر سکتی ہے وہ ذرا تھوڑے سے کمپلیکس ہے وہ جب ٹائم آئے گا تو وہ بھی تھوڑا میں آپ کو بتا دوں گا باقی آپ دیکھ لیجئے گا کون سی چیز کسے ایکسس کر سکتی ہے کون سی چیز کسے ایکسس نہیں کر سکتی بس وہ دو نمبر ہیں جو کہ ہر ایسے اسٹرکچر کے اندر پائے جائیں گے جن کا کہ پروٹیکشن سے کسی نہ کسی درجے میں کوئی تعلق ہے ویسے بڑا ایکسٹینسو اسٹرکچر ہے لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ میرے اپنے تجربے میں ابھی تک کوئی ایسا آپریٹنگ سسٹم نہیں آیا جو دو رنگز کے علاوہ یعنی رنگ زیرو اور رنگ تھری ٹھیک ہے یعنی معزز ترین اور ارزل ترین اگر کہہ لیجیے آپ اسے ان دو طبقوں کے علاوہ کوئی اور رنگ جو ہے وہ استعمال کرتا ہو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ہمارے پاس اصل میں کمپیوٹر میں دو کلاس آف پروگرامز ہوتے ہیں ایک جنہیں ہم کرنل پروگرامز کہتے ہیں اور ایک جنہیں ہم یوزر پروگرام کہتے ہیں یا آپریٹنگ سسٹم کے پروگرامز اور یوزر لیول پروگرامز یا کرنل لیول پروگرامز اور یوزر لیول پروگرامز ٹھیک ہے تو یہ دو ہی میجر بائیفیکیشنز ہوتی ہیں اس لیے میکسیمم جو ہے وہ یوزیج رنگ زیرو اور رنگ تھری کی ہوتی ہے اس سے زیادہ کی ضرورت جو ہے وہ اکثر اوقات نہیں پڑا کرتی اب اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجیے کہ جو ڈسکرپٹر میں نے بنایا نا اس پرٹیکولر پرو کوئی پروگرام اے کے لیے اس ڈسکرپٹر کے اوپر ایک نمبر لگا دیا ہے کہ یہ اس لیول کا ڈسکرپٹر ہے ٹھیک ہے نا یعنی یہ لیول ون کا ڈسکرپٹر ہے یا لیول ٹو کا ڈسکرپٹر جو پروگرام میں نے لوڈ کیا ہے نا اس پروگرام کے ساتھ بھی ایک ڈسکرپٹر اٹیچڈ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ لیول ون کا پروگرام ہے یا یہ لیول ٹو کا پروگرام ہے ٹھیک ہے یہ کہاں ہوتا ہے یہ جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ یہ کس جگہ کے اوپر ہم یہ چیز لگاتے ہیں یہ دو چیزیں سیٹ ہو گئی اب یہ پروگرام جب اس ڈسکرپٹر کو ایکسس کرے گا اور اس پروگرام کی پرائیورٹی اس ڈسکرپٹر کی پرائیورٹی سے کم ہوگی یعنی اس کا نمبر زیادہ ہوگا نیومیریکلی بڑی چیز جو ہے نا وہ پرائیورٹی میں کم ہے اس کا نمبر اگر زیادہ ہوگا تو پھر اس وقت جو ہے آٹومیٹکلی سسٹم اسے پکڑ لے گا ٹھیک ہے ایک خاص طریقے سے جیسے انٹرپٹ آپ نے دیکھا تھا نا یہاں پہ ہم انٹرپٹ کو اس طریقے سے انٹرپٹ نہیں کہتے وہ ایکسپشن ہوتی ہے ایکسیپشن جنریٹ ہوگی اور آپریٹنگ سسٹم اسے پکڑ لے گا کہ آپ کچھ غلط کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں تک تو یہ چیز کلیئر ہوگی کم از کم مجھے تو کلیئر ہوگی اس کے بعد جو ایک چھوٹی سی چیز ہے جو تھوڑا بتاؤں کہ یہ جو ہم نے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل بنایا ہے ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا میموری میں میں کہیں بھی بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے مجھے کوئی فکس جگہ نہیں ہے میں وہ جنرل ایسا فلیکسیبل آرکیٹیکچر ہے کہ میموری میں جس جگہ میں چاہوں گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے نا اگر مجھے یہ ایکسس حاصل ہو کہ میں میموری میں جس جگہ چاہوں گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل بناؤں ٹھیک ہے بنانے کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی میکینزم میرے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے میں یہ بتا سکوں کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کہاں پڑا ہوا ہے یہ چیز جو ہے کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کہاں پڑا ہوا ہے یہ ایک خاص رجسٹر ہے اس کے اندر سسٹم کا سمجھ لیجئے کہ سسٹم کا رجسٹر ہے جسے ہم کہتے ہیں global descriptor table register global descriptor table register یہ پہلی چیز ایک تو یہ اس کے اندر ہوتی ہے کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کہاں پڑا ہے میموری میں تو ظاہر ہے میموری میں کسی جگہ پہ بھی میں گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل بنا سکتا ہوں تو وہ جو بیس ہے اس کی کہ میموری میں وہ کس جگہ پڑا ہوا ہے وہ فزیکل ایڈریس ٹھیک ہے یہاں یہ لوجیکل ایڈریس کی بات نہیں ہو رہی یہ رجسٹر فزیکل ایڈریس ہولڈ کرتا ہے بتیس بٹ کا فزیکل ایڈریس ہولڈ کرتا ہے کہ فزیکلی گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کہاں پڑا ہوا ہے ایک یہ چیز اور دوسری ایک اور ایڈیشنل چیز اس رجسٹر میں ہوتی ہے یہ یعنی ایک تو بتیس بٹ کا یہ پورشن اور ایک سولہ بٹ کا پورشن ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کا سائز کتنا ہے ٹھیک ہے نا یعنی اس کے اندر ٹوٹل وہ کتنا بڑا ہے ضروری نہیں ہے کہ میں ایک پروگرام کے لیے پورا جو میموری ہے پوری میموری کو ڈیفائن کروں نہیں اس میں میں اتنا ہی ڈیفائن کر دوں جتنے کی اس پروگرام کو ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ میکینزم مجھے چاہیے کہ میں جتنا چاہوں گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کو چھوٹا یا بڑا بنا دوں ٹھیک ہے تو پھر ایک اور چیز مجھے ایڈیشنل چاہیے ایک تو یہ کہ اس کا بیس کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا سائز کیا ہے یہ دو چیزیں جو ہیں یہ یہاں پر بھی اس لحاظ سے ضروری ہیں کہ اگر کوئی پروگرام غلطی سے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کے آگے کسی چیز کو ایکسس کرنے کی کوشش کرے تو اسے بھی پکڑا جا سکے نا تو اس کا میکینزم یہ ہے کہ اس کو سائز کے ساتھ ہم جوڑ کے دیکھیں ان چیزوں کو ہم ذرا زیادہ تفصیل میں ڈسکس کریں گے یہ چیز جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی آسان اتنی نرم نہیں ہے کہ آپ کو آسانی سے ہضم ہو کیونکہ ہم نے پوری دنیا ہی اس کی تبدیل کر دی ہے میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو ذرا تفصیل سے دیکھیں اس میں جب آپ اس کے نوٹس یا اس کے جو بھی ریفرنسز ہم نے آپ کو پرووائڈ کیے ہیں آپ جب ان کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو شاید پوری طریقے سے سمجھنا ہے لیکن اس سے آپ گھبرائیں نہیں لیکن کم از کم آپ اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے اب ہمارے لیکچر کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اگلے لیکچر تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اس وقت تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم